انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم لوگ آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئے کیا آپ کو ہمارے سلسلے میں اندیشہ ہے آپ نے فرمایا ہاں لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں جیسا چاہتا ہے انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چالیس یہ حدیث صحیح ہے